تعالیٰ نے فرمایا وہ من کب اور جس شخص نے کفر کیا میں اس کو بھی اس دنیاوی زندگی میں نفع دوں گا ثم استر رحو النار اور پھر اس کو داخل کر دیں گے جہنم کے عذاب میں اور برا ٹکانا ہے جہنم اور جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو بنیادوں سے اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے اے ہمارے رب ہماری اس نیکی کو قبول فرما بلا شبہ آپ سننے والے جاننے والے ہیں اور دعا کر رہے تھے کہ ہمارے رب ہم کو خالص اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی پوری کی پوری جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں حج کے مناسق دکھا اور بتا دے ہماری توبہ کو قبول فرما بلا شبہ آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں بات چل رہی تھی مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے طواف کی بہت فضیلت ہے اس لیے پہلے طواف کو ذکر فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف پر ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں نازل ہوتی رہتی ہیں ایک سو بیس رحمتیں جس میں ساٹھ رحمتیں وہ مختص ہیں طواف کرنے والوں کے لیے اور چالیس ان کے لیے ہیں کہ جو حرم میں عبادت کر رہے ہیں مطلب ذکر یا نماز تلاوت کسی عبادت کے کام میں حرم میں بیٹھ کر مصروف ہے تو ان کو اپنے حرم میں عبادت کا ثواب تو جو ایک لاکھ کا ہے وہ اپنی جگہ پر ملتا رہے گا صرف بیت اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ ساٹھ رحمتیں مزید ان کو ملتی رہیں گی جو عبادت کرنے والے ہیں اور بیس رحمتیں وہ اس شخص کو ملتی رہیں گی جو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے اور کوئی عبادت ذکر و اذکار تصویر میں نہیں ہے ایک حدیث نقل کی کہ ایک شخص جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھ کے سفر شروع کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں وہ بالکل ڈوب جاتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جو طواف کر کے احرام باندھ کے اس نیت کے لیے نیت کر کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور لبئی اللہ لبیک پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں اس کو پورے احاطے میں لے لیتی ہیں وہ ڈوب جاتا ہے گویا اللہ کے فضل رحمت برکت میں اور جب پھر بیت اللہ پر نظر پڑی دعا کی قبولیت وغیرہ تو طواف کے متعلق بات کرنی ہے فرمایا کہ جب طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہر قدم جو اٹھتا ہے طواف کرتے وقت ہر قدم جو اٹھتا ہے تو پانچ سو نیکیاں ملتی ہیں اور جب قدم رکھتا ہے وہ مطاف میں تو پانچ سو گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ تو ایک ایک قدم کی بات پھر سات چکر اس نے لگانے پھر جا کے مقام ابراہیم پہ دو گانا پڑے گا پھر جب مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑتا ہے واجب طواف کے اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ فرشتے ان کو ایک الہامی شکل میں یہ بات کہتے ہیں من جانب اللہ کہ اب تم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گئے ہو اب آئندہ زندگی میں خیال رکھنا کہیں اور گناہ اور زندگی میں گناہ نہ ہو جائیں جو تمہارے گناہ تھے وہ تو سب اس طواف اور عمرہ مطاف میں گھومنے کی وجہ سے معاف ہو گئے تو پہلے طواف والوں کا ذکر فرمایا پھر اعتکاف والے رکو و سجود تو دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی کو یہاں چھوڑ کر آپ دوبارہ شام واپس چلے جائیں تو یہ دعا کر کے واپس گئے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا مقصد یہ ہے کہ میں بھی بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہ جگہ ایسی امن والی ہو کہ کوئی انسان بھی ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور کوئی جانور بھی تکلیف نہ پہنچائے لکھا ہے علماء نے کہ حرم کے اندر حاجیوں کو تو منع ہے ہی نا جو حرم کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کو تو منع ہے ہی کہ شکار نہ کرے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں لیکن وہاں جانور بھی جو پھر رہے ہوتے ہیں بے شک ایک بڑا جانور ہے ایک چھوٹا جانور ہے تو عام جنگلوں میں تو بڑا جانور چھوٹے جانور پر حملہ کر دیتا ہے لیکن حرم میں حدود حرم میں جو جانور ہیں وہ بڑا جانور بھی چھوٹے جانور کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے وہ بھی حدود حرم میں حرم کا احترام کرتا ہے تو ایک تو حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے اور فرما رہے تھے صحابہ کرام کو کہ ایک وقت آئے گا امن کا میرے صحابہ کے دور میں ایک وقت آئے گا امن کا کہ فلاں علاقے خضر ابود سے صنع کی طرف لوگ سفر کریں گے سوائے اللہ کے کوئی ڈر نہیں ہوگا اکیلا شخص سفر کرے گا ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فلاں علاقے سے ایک عورت زیورات سے مرصع ہو کے حرم کا طواف اور وہ سفر کرے گی اور زیورات سے مرسہ ہوگی اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا راستے میں ڈاکے کا کوئی لوٹ کا اور صرف اللہ سے اس کو ڈر ہوگا اسی حدیث میں ایک جملہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مزید نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک امن کا ایسا دور آئے گا کہ میرے ان صحابہ کو ملے گا وہ امن کا دور کہ بکریاں اور بھیڑیے اکٹھا چریں گے اور کوئی بھیڑیے نے اگر کسی کے اوپر بکری پر وہ حملہ کیا کسی وقت تو وہ بندے نے پکڑ لیا بندے نے پکڑ لیا کہ چھڑا لیا بھیڑیے سے تو وہ بھیڑیا بولے گا کہ آپ نے میرے رزق کو مجھ سے کیوں چھینا ہے تو یہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں میرے ساتھی ابو بکر عمر یہ بھی اس پر ایمان رکھتے اگرچہ انہوں نے بھیڑیے کی بات کو سنا نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں ایسا ہوگا اور ایسا ہوا اس تاریخ میں کہ بھیڑیے اکٹھے چرتے بھی رہے اور بعض دفعہ بھیڑیوں کے حملہ کرنے سے بکریوں پر چرواہا سمجھ گیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی ہے اس لیے کیونکہ پہلے میری بکریوں کے ساتھ بھیڑیا چرتا رہتا تھا تو بکریوں کو کوئی نقصان نہیں دیتا تھا اس لیے کہ عدل والا بادشاہ موجود تھا جب بادشاہ عدل والا ہو تو جانور بھی عدل کرتے ہیں اور جب بادشاہ بے انصاف ہو جائے تو انسان بھی پھر عدل نہیں کرتے جیسے دیکھتے ہو خون ریزی کیسی ہو رہی ہے تو جب بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کیا تو وہ چرواہا رونے لگا لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو کہا اس لیے روتا ہوں کہ جو بادشاہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے کہا تمہارے پاس اطلاع آئی ہے کہ بادشاہ فوت ہو گیا ہے کہا اطلاع نہیں آئی ہے ہمیشہ جو ہے نا یہ یہاں اکٹھے چرتے تھے اور بادشاہ کے عدل و انصاف اس کی نیکی اور تقوی کی برکت سے بھیڑیا بکریوں پر حملہ نہیں کرتا تھا لگتا ہے کہ بھیڑیے نے حملہ جو کیا ہے میری بکریوں پر لگتا ہے کہ بادشاہ فوت ہو گیا ہے ان لوگوں نے جب تحقیق کی اس چرواہے کے رونے کے ٹائم کے مطابق صحابی کی عمر بن عبدالعزیز شام میں وفات پا چکے تھے جو بعد میں ایک سن ایک صدی ہجری کے آخر میں خلیفہ بنے تھے یہ عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ بنے تھے عبد الملک کی کسی وقت بات کریں گے انشاءاللہ تو فرمایا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں کوئی انسان ان پر حملہ نہ کرے کوئی جانور ان پر حملہ نہ کرے کوئی موزی چیز ان کو تکلیف نہ پہنچائے چنانچہ دعا قبول ہو گئی وہ امن والی جگہ ہو گئی ورث و بن ثمارات یہاں تو کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے کوئی باغات نظر نہیں آ رہا ہے سبزہ نظر نہیں آ رہا کوئی گندم غلہ وغیرہ نہیں جس کو قرآن مجید نے تیرویں پارے میں فرمایا نا ربنا انی اسکن تم ان ضروریتی بوادن غیر المحرم کہ اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر زی زر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں بس آپ کے حوالے ہیں یعنی من جانب اللہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے جائیں لیکن ایک والد کی جو شفقت ہوتی ہے وہ شفقت بھی تو اندر سے جوش مار رہی ہے نا کہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کر کے جاؤں ورنہ تو من جانب اللہ حکم تھا کہ آپ اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے اور ان کی بیوی نے کہا بھی تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو عزن اللہ یوزی ہونا اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ضائع نہیں فرمائیں گے اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن ایک والد کی شفقت ہوتی ہے کہ علماء نے مر تاریخ مفسرین نے لکھا کہ تھوڑا سیڈ میں ہو کرنا جب ان سے جدا ہو گئے اور اس پہاڑ کے نشیب میں جب چھپ گیا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے تو پھر یہ دعا کی کہ رب رب جان حاضہ بلدن آمنہ کہ اس کو امن والا شہر بنا ورژ و من سمرات یہاں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کھانے نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تھوڑی سی کھجوریں اور ایک بطخ میں پانی چھوڑ کر جا رہا ہوں جو دیہاتی نظام میں بکریوں کے چروائے نا وہ ایک لٹکا کر لے کے جاتے ہیں وہ مٹی کی بنی ہوتی ہے وہ وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کچھ کھجوریں ہیں یہ تو چند دن کا ہے پھر یہ ختم ہو جائے گا ورژ و من منصمارات جو اس جگہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پھل عطا فرما علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کی دعا کی تو روٹی کی اور غلات کی دعا نہیں کی بعض نے تو ثمرات سے تعبیر مطلق معقول چیز لی ہے معقول جو کھائی جاتی ہے اس میں پھل بھی آ گئے اس میں گندم بھی آ گئی اس میں سب کچھ آ گیا بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ معقول جو ثمرات جو ہیں یہ ایک اضافی نعمت ہوتی ہے کھانے کے اوپر کہ پھل جو ہے نا یہ عمدہ نعمت ہے عمدہ نعمت کے تحت چھوٹی نعمت خود داخل ہے جب پھل مانگ لیے تو غلہ خود آ گیا جو خود آ گئے گندم خود آ گئی چنے خود آ گئے دالیں خود داخل ہو گئیں جب عمدہ چیز جب کسی سے ہزار روپیہ مانگا ہے تو سو تو اس میں داخل ہو ہی گیا ہے نا جب پھل مانگے جا رہے ہیں عمدہ تو اس میں چھوٹی نعمتیں ہیں یہ گندم اور دالیں تو بنی اسرائیل نے مانگی تھی یہ خود اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اور یہ تو آپ کی برکت ہے کہ آپ دیکھتے ہو یہاں تو حکومت خود جلسہ کراتی ہے وظیفہ بھی دیتی ہے گاڑیوں کا کرایہ بھی دیتی ہے پھر سی ڈی کو آرڈر ہوتا ہے یہاں ٹینک کھڑے کر دو پانی پلانے کے لیے پھر کچھ وہ خوشامت والے بھی ہوتے ہیں کہ پانی تقسیم کرتے ہیں اور پھر بھی لوگ پیاس سے مرتے ہیں واپس جاتے ہوئے بد دعائیں دے کر جا رہے ہوتے ہیں بادشاہ کو کہ کیسا جلسہ کرایا اور کیسے ہمیں ذلیل کیا ہے جو کل پرسوں کی بات ہے اور وہاں دیکھو لاکھوں کا مجمع اور کوئی شخص کہ کسی کو چائے کی خواہش ہو اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو چائے نہ ملے اور کسی کو کھانے کی اور کس قسم کے کھانے کی خواہش ہو اسی طرح کے کھانا اور وافر مقدار میں موجود ہے فرمایا کہ ورزق اہلہو من السمرات یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ سارے علاقے سے عمدہ سے عمدہ جو یہاں سب سے عمدہ پھل ہے آم یا سبزی یا جو کچھ وہ ہمارے یہ سارے تاجر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں نہ سپلائی کرو ریٹ صحیح نہیں ملے گا سعودیہ میں پہنچاؤ اس کو اور دیگر تمام ممالک نے کئی ملکوں نے صرف اور صرف فارم اس لیے لگائے ہوئے ہیں اپنے ملکوں میں کہ اس کا جتنا وہ خمیر نکل رہا ہے بن رہا ہے کھادئی کی شکل میں دودھ کی شکل میں مکھن کی شکل میں ملائی کی شکل میں پنیر کی شکل میں وہ صرف اور صرف اتنی بڑی ذخیرہ وہ اس کا خریدار صرف سعودی حکومت ہے اور وہ ورزا من الثمرات کے اوپر اللہ رب العزت عمل کرا رہے ہیں کہ ساری دنیا سے عمدہ سے عمدہ پھل وہ وہاں جائے گا عمدہ سے عمدہ چاول اب یہاں چاول خریدنے جائیں عمدہ کو بھی وہ پتنی ٹوٹا میں بنا کے دیں گے اور وہاں چاول یہیں سے گیا ہوا چاول اور جب وہاں سے ملتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ وہ یہ چاول ہے یا پتنی کوئی اور چیز تو نہیں ہے کہ سیویوں کو توڑ کر کہیں بنایا ہے برز من ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما خوب عطا فرما تو پھل عمدہ نعمت مانگی ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئیں تو عمل نتیجہ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہم تو اپنے ملک میں اپنی عوام کو سادہ پانی بھی نہیں دے سکتے اور اللہ رب العزت کی برکت ہے اس اللہ کے خلیل کی دعا کی یہ برکت اللہ کے فیصلے ہوئی ہے کہ سب کچھ وافر مقدار میں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی آگے دعا میں ایک قید لگائی عجیب بات ہے قید یہ لگائی اللہ تعالیٰ یہ پھل وہاں کے رہنے والوں کو عطا فرما یہ میوجات پھل غلات کھانے سب کچھ منا منع منحم بل ولی مل جو ایمان والا ہے آخرت کو مانتا ہے آپ کا سچا دوست ہے ان کو اچھے پھل اور اچھا کھانا عطا فرما یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس کی دعا کی تشریح کی ہے کہ یوں دعا نہیں کرنی ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعا کیوں کی اس کی وجہ پہلے بتا دیتے ہیں یہاں دیکھو پیچھے آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا پوری دنیا میں میں آپ کو امام بناؤں گا چنانچہ یہی وجہ ہے سب لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں آپ کو امام بناؤں گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا وہ امین ضروریتی میری اولاد کو بھی آپ امام بنائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا عہد ظالمین آپ کی اولاد میں سے جو نیک ہوگا نا اس کو دوں گا جو ظالم کافر فاسق فاجر ہوا اس کو امامت کا فریضہ نہیں دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر مجھے تنبیہ کی ہے کہ ظالم کافر فاسق فاجر کو امامت نہیں ملے گی تو میں جو دعا مانگ رہا ہوں نا اس میں بھی ایمان والوں کی قید لگا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ایمان والوں کے لیے میری امامت کی وہ بات کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفرا فمت خلیلہ سماستر رحو العضاب اے ابراہیم وہ امامت کی بات ہے وہ وہ منصب نبوت کی بات ہے اس میں تو قید ہے متقی کو ملے گی یہاں رزق کی جو بات ہے اس میں آپ قید نہ لگائیں کہ ہم صرف اپنے ماننے والوں کو اپنے وفاداروں کو اپنے اپنے گویا کہ متقین کو ہم رزق دیں گے رزق میں ہماری یہ قید نہیں ومن کا فرف ہو مت ہو جس نے ہمیں نہ بھی مانا جس نے کفر بھی کیا فوقت اہو اس کو بھی دنیا میں ہم خوب فائدہ اٹھانے دیں گے یہ دنیا تھوڑی سی تو ہے سماستر رحو الزاب النار اور پھر ہم اس کو آخرت کے اعتبار سے جو اپنا فیصلہ ہے اس کے مطابق اگر وہ کفر سے شرک سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے وہ بسل مسیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم اللہ سمجھ اور